اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں کھسیٹے لے جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باس نہیں آتے